ایک سے مسئلہ پوچھیں پہلے ایک پھر دوسرا ہاں اصل میں قرض ہسنا نہیں ایک آدمی اگر ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس زکات ہے تو اس کو دے دیں زکات ضرورت نہیں کہ بھائی وہ واپس کرے ہاں کوئی ایسا آدمی ہو جو اس کو اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھ رہا ہے عرف میں آپ اس کو کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے آپ اگر زکات نہیں لینا چاہتے یا آپ یہ لے لیں جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو دے دیا گی اس کی ضرورت پوری کر دی اب دینے آئے تو آپ کی نیت یہ ہو کہ میں واپس نہیں دوں گا واپس کر دیں گے جیسے عمر کہتے ہیں نا بھائی دوست کا حساب دل میں کوئی ایسی بات کر کے اس کو ٹہلا دیں واپس مت لیں اس کا پیسہ تو کیا ہوگا آپ کی زکات ادا ہو جائے گی اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی دوسرا کیا ہے اچھا اب رہا یہ کہ کوئی آدمی جس کی پندرہ بیس ہزار روپے تنخواہ ہو تو آج کل یہ دیکھیں کہ وہ کتنے بچے والا ہے کیا کرتا ہے مکان کرائے کا ہے بچوں کی فیسیں واقعی اگر وہ بیس یا پندرہ ہزار روپے اس کا پورا مہینہ خرچ ہے تو اور اس کے پاس کوئی ایسا مال بھی نہیں جس پر زکات فرض ہو جائے ہوائی اصلیہ سے خالی تو ایسا آدمی اگر زکات لے تو یہ شرعی فقیر ہے اگرچہ سفید کپڑے پہنا ہو شرعی فقیر ہے وہ اگر زکات لے لے اور کوئی اسے دے دے تو زکات ادا ہو جائے گی